سبق نمبر انیس باپ شریک بہن کے حصے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا علم نصیب فرمائیں اب بات ہوگی اللہ تی بہن کی عربی میں باپ شریک بھائی اور بہن کو اللہ تی بہن بھائی کہتے ہیں یعنی میت اور اس کا باپ ایک ہو جب کہ ماں الگ الگ اللہ تی بہن کا مسئلہ بالکل آسان ہے اگر کسی کی سگی بہن نہ ہو تو باپ شریک بہن اس کے قائم مقام بن جائے گی اور اس کے احکامات تقریباً سگی بہن والے احکامات ہوں گے پھر بھی تفصیل پڑھ لیتے ہیں اللہ بہن کو میراث میں سے کبھی حصہ ملتا ہے اور کبھی نہیں نمبر ایک اگر میت کے اصول یعنی باپ دادا فرو یعنی بیٹا پوتا حقیقی بھائی یا حقیقی بہن جس کے ساتھ بیٹی یا پوتی ہو میں سے کوئی بھی موجود ہو تو باپ شریک بہن کو میراث میں سے کچھ نہیں ملتا یعنی باپ شریک بہن کو میراث میں شامل کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ ان مذکورہ چھ رشتہ داروں میں سے کوئی ایک بھی موجود نہ ہو اگر کوئی ایک بھی موجود ہوا تو اللہ کی بہن برسا میں شامل نہیں ہوگی نمبر دو اور اگر یہ سب موجود نہ ہوں تو اللہ تی بہن کا حکم بیٹی والا ہوگا ایک ہوئی تو نصف مال دو یا زیادہ ہوئیں تو دو تہائی مال ملے گا نمبر تین اگر اوپر والے تمام رشتہ دار تو موجود نہیں ہیں مگر میت کے فرو معنس یعنی بیٹی یا پوتی موجود ہے تو اللہ تی بہن اسبہ بن جائے گی نمبر چار اگر اوپر والے تمام رشتہ دار تو موجود نہیں ہیں مگر میت کی صرف ایک سگی بہن موجود ہو تو اللہ بہن کو چھٹا حصہ ملے گا اور اگر میت کی دو یا زیادہ سگی بہنیں موجود ہوں تو اللہ بہن کو کچھ نہیں ملے گا لیکن اگر دونوں صورتوں میں اللہ بہن کے ساتھ اللہ تی بھائی بھی موجود ہوا تو یہ اسبہ بن جائے گی